دیباچہ حضرت مولانا طلعت السیف مدز العالی اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے انی اللّمّی العافیت فی دنیا والآخرہ روئے زمین کے بہترین افراد میں سے ایک فرد سائل ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کیا دعا مانگا کروں لازمی بات ہے ایسا سوال کچھ خاص کی طلب میں کیا جاتا ہے ورنہ دعا تو ہر حاجت مانگنے کا نام ہے اور انسان کسی بھی اسلوب اور پیرائے میں اپنی حاجت مانگ لے بس دعا ہو گئی لیکن ایسا سوال عام نہیں ہوتا خاص ہوتا ہے خصوصاً جب ایسی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہو وہتقوان الا ان ہو اللہ یو یوحا جن کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سائل اور مسعول دونوں کی شخصیات ایسی ہیں کہ یقینی بات ہے جواب میں وہ چیز بتائی جائے گی جو سب سے اعلیٰ سب سے قیمتی سب سے ضروری اور سب سے اہم ہوگی آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کیجیے مقرر سوال عرض ہوتا ہے یہی جواب دہرایا جاتا ہے سہبار عرض کرتے ہیں جواب آتا ہے اے عباس اے پیارے چچا جان اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کریں بس طے ہو گیا کہ مانگنے کے لیے یہی سب سے خاص چیز ہے جسے عافیت کا عنوان دیا جاتا ہے فی الدنیا والآخرہ العافیہ کیا ہے اور اس کا سوال کیوں ضروری ہے یہی بات اس کتابچے میں سمجھائی جائے گی ہر وہ حالت پیش آنا جس میں بندے کے لیے خیر ہو اور ہر اس حال سے حفاظت جس میں شر پنہا ہو خیر کی ظاہری صورت کچھ بھی ہو سکتی ہے ظاہراً پسندیدہ ہو یا مشکل شفا کا نصیب ہونا ظاہراً ایک پسندیدہ حالت ہے لیکن ضروری نہیں کہ یہ حالت خیر کی بھی ہو خیر کبھی مرض کی صورت میں بھی نصیب ہوتی ہے جہاں صحت کا رہنا کسی گناہ میں ابتلا کا سبب بن جانے کا اندیشہ ہو وہاں مرض کا آ جانا یقیناً خیر کی ایک شکل ہے اسی طرح کبھی جنگ خیر ہے اور کبھی امن خیر کبھی فراوانی اور کبھی تنگی حتیٰ کہ کسی وقت میں موت جیسی چیز بھی خیر کی ایک بہترین شکل ہو سکتی ہے تصور کیجئے ایک شخص کسی ظالم صفاق اور بزدل دشمن کی قید میں آ جائے اب اس کے سامنے ایک بھیانک تشدد کے مناظر ہوں جن کے مقابل وہ اپنے ایمان اور نظریے کی حفاظت نہ کر پائے گا تو ایسے وقت میں اگر اسے اچانک موت آ جائے یا تشدد کے ابتدائی مراحل میں ہی اس کی جان پرواز کر جائے تو اس کے حق میں خیر کی اس سے بہتر صورت اور کیا ہو سکتی ہے لیکن آئین اس امتحان سے دو چار ایک دوسرے شخص کے حق میں اس حال میں زندہ رہنا خیر کا نصیب ہونا ہے کہ وہ اس بھٹی سے گزر کر کندن بن جائے گا فاصا ان تک رہو شعی اوں خیر اللہ واسا ان تو حبو و شر القم اللہ تعالیٰ ہی اپنے علم کامل اور اپنی مصلحت تامہ کے پیش نظر یہ جانتے ہیں کہ کس بندے کے حق میں کون سا حال حقیقت ہے عافیت کا معنی رکھتا ہے بندہ اس کا فیصلہ کرنے سے عاجز ہے وہ تو ہمیشہ ظاہر کی طرف لپکتا ہے اگرچہ اس کی حقیقت میں کتنے شرپنا ہوتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون خیر اور شر کے ظاہر و باطن کے مختلف ہونے کا یہ فلسفہ حکم جہاد کی فرضیت کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے جس میں بظاہر تو قتل و غارت ہے جسم و جان کی مشقت ہے مال کا خرچ ہے لاشیں ہیں زخم ہیں پیاروں کی جدائی کا غم ہے بنقسم من الاموال والانفس والثمرات کے کٹھن مراحل ہیں کسی پسندیدہ اور آرام دہ حالت کا کوئی گزر نہیں لیکن خیر جہاد میں ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے میں ہے ابتدا میں اگر یہ بات سمجھ میں نہ بھی آئی تو آگے چل کر آ جائے گی لیکن عافیت کا سوال خیر کے سوال سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ خیر کا عافیت کے ساتھ سوال کرنا دراصل اس بات کی طلب ہے کہ خیر ظاہراً بھی اس صورت میں نصیب ہو جو تکلیف سے خالی ہو جس میں آزمائش نہ ہو اور ابتلاع کا پہلو مغلوب ہو اس لیے کہ خیر کا دوسری صورت میں مل جانا بسا اوقات انسان کی برداشت اور ہمت سے باہر ہو جاتا ہے عافیت کا سوال گویا جامع ہے اس لیے اس کی تاکید زیادہ فرمائی گئی ہے مثال سے سمجھیے جہاد و کتال خیر ہی خیر ہے سراپا خیر اس میں کسی کو زخم لگے تو وہ زخم بھی اس کے حق میں خیر عظیم ہے لیکن یہ زخم معذوری کی صورت میں بھی تو ہو سکتا ہے جو شاید برداشت کرنا مشکل ہو اب آفیت یہ ہے کہ یہ خیر عظیم نصیب ہو جائے لیکن معذوری نالاحق ہو اس لیے فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو حالانکہ دشمن سے مقابلہ ہونا بھی خیر ہے لیکن اس میں ظاہری ضرر کا بھی اندیشہ ہے اور باطنی کا بھی کہ ممکن ہے بزدلی کی وجہ سے قدم اکھڑ جائیں لہٰذا حکم فرمایا کہ عافیت مانگو اب اگر کتال کی نوبت آئی تو انشاءاللہ ظاہر و باطن کے ضرر سے حفاظت کے ساتھ آئے گی اللہم انا نسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال ہے حضرت امیر محترم مولانا محمد مسعود اظہر صاحب حافظہ اللہ تعالی و ہُو فی میں اعطاہ کے لیے اور اجر عظیم کی دعا ہے کون سی خیر کی بات ایسی ہے جو انہوں نے اپنے خاص درد مندانہ اور والہانہ انداز میں اس امت تک پہنچانے کی سائی نہیں فرمائی مضامین کا سلسلہ ہو یا مکتوب خادم کا ہر ایک کو ذریعہ بنایا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین فرمودہ نفع کی ہر بات پہنچے بار بار پہنچے مدلل اور مبران پہنچے درد دل کے ساتھ پہنچے پرزور ترغیب اور فضائل کے ذکر کے ساتھ پہنچے تاکہ امت میں خیر کے یہ سارے کام جاری رہوں ہاں بے شک اللہ تعالیٰ کی جن قلوب پر خاص رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے خیر کی نہریں جاری فرما دیتے ہیں اور ایک عالم ان سے سیراب بھی پاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت حافظ اللہ تعالیٰ کو اس جذبے سے بہت وافر حصہ عطا فرمایا ہے اور اس کے آثار کو بھی نمایاں فرمایا ہے کتنی ہی عظیم خیرات پر مشتمل باتیں ان کے نوک قلم پر آئیں یا مکتوب کی شکل میں جاری ہوئیں اور وہ ایک مہم کی طرح مسلمانوں میں پھیل گئیں کلمہ طیبہ کی دعوت کا نور عام ہوا اور ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کا ایک مستقل مشغلہ بن گیا درود شریف کی دعوت چلی اور ایسی چلی کہ الحمد ہر ہفتے ایک یاد دہانی کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں درود السلام بلا انقطاع پیش ہوتا ہے اور پڑھنے والوں کی آکبت سمرتی ہے سورہ فاتحہ کے معارف ایک مختصر اور جامع رسالے کی شکل میں امت تک پہنچے اور اس کے بعد آیت الکرسی کا فیض جاری ہوا مختصر رسالے تھے سو خوب پھیلے اور امت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ڈھنگ ملا نمازوں میں توجہ نصیب ہوئی اور حفاظت کا حصار مہیا ہوا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت جہاد کے میدان میں تو انہیں ایسی سباقی اور تقدم بخشا ہے کہ ان کا کوئی سہیم ہے ہی نہیں ساتھ ہی خیر کثیر کے یہ چشمے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب صافی سے جاری فرمائے ہیں اس خوان نعمت کا تازہ تحفہ مقام عافیت کی صورت میں پیش خدمت ہے عافیت کیا ہے اس کا سوال کیوں ضروری ہے عافیت کتنی خاص اور کتنی عظیم نعمت ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کس طرح مانگی جائے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم عافیت مانگنے کا صرف حکم نہیں فرما کر گئے بلکہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص دعائیں تلقین فرمائیں جو الفاظ سکھائے اور جن بلند کلمات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خود یہ نعمت مانگی ان کا بیش بہا ذخیرہ غرضے کے اس بلند پایا موضوع کے ہر پہلو کو جامعیت کے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹے یہ تحفہ حاضر ہے شوق سے لیجئے دل کی آنکھیں کھول کر پڑھیے اسے حرض جاں بنائیے اپنے گھروں میں اس کی تعلیم عام کیجیے اشاعت خیر اور دعوت دین کے جذبے کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچائیے ہم سب اس کے شدید محتاج ہیں ہم سب کو اس پر عمل کی سخت ضرورت ہے سنیے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا جان کو کتنی درد مندی اور تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں اے عباس رضی اللہ عنہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کریں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک درد مند امتی کی طرف سے اسی پیغام کی سزائے بعض گشت ہے اللہ کے بندو اللہ تعالی سے عافیت مانگو اللہ نسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اس کا فیض عام و تام فرمائے حضرت اقدس حافظہ اللہ تعالیٰ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے اور انہیں دنیا و آخرت میں عافیت نصیب فرمائے